حمام بن منبے سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند احادیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ ہے اور کہا اس اسنا میں کہ ایک شخص ہار والے قربانی کے اون کو ہانک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہاری ہلاکت اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا تمہاری ہلاکت اس پر سوار ہو جاؤ تمہاری ہلاکت اس پر سوار ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو دس